نماز کسوف سورج اور چاند گرہن کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا لموت احد من من الناس فصلوا سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ صحیح بخاری کتاب باب الصلاة فی قصوف الشمس حدیث نمبر 1041 صحیح مسلم کتاب القسوف باب سلاط القصوف حدیث نمبر 901 اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باطل عقیدے کی نفی فرمائی مولانا عبد السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہے یہ کسی کے مرنے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد یاد الہی دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو صحیح بخاری کتاب القصوف باب الذکر فی القصوف حدیث نمبر 1059 صحیح مسلم کتاب القصوف باب ذکر النداء بصلاة القصوف الصلاة جامعہ حدیث نمبر نمبر نو سو بارہ یعنی سورج یا چاند کے گرہن ہونے کا تعلق کائنات کے واقعات سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہے اور وہ اللہ جو تمہارے سامنے انہیں بے نور کر سکتا ہے وہ قیامت کے قریب بھی انہیں بے نور کر کے لپیٹ دینے پر قادر ہے لہٰذا اس سے ڈرتے رہو واللہ عالم مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ان نسلہ جامعہ نماز یعنی تم جمع کرنے والی ہے یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ صحیح بخاری کتاب القصوب باب الصلاة جامعہ فی القصوف حدیث نمبر 1045 صحیح مسلم کتاب القصوف باب ذکر النداء بصلاة القصوف الصلاة جامعہ حدیث نمبر 910 سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا آپ نے باجماعت دو رکعتیں نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا پھر لمبا رکوع کیا پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا لمبا قیام کیا رکوع کے بعد قوما کرنے کی بجائے دوبارہ قرآن شروع کر دینا ایک ہی رقت کا تسلسل ہے لہٰذا اس موقع پر نئے سرے سے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا پھر یعنی قوما کر کے دو سجدے کیے پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا پھر دو سجدے کیے اور تشاہد پڑھ کر سلام پھیرا اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور سنا کی اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اس سے دعا کرو تکبیر کہو نماز پڑھو اور صدقہ کرو نیز فرمایا دوران نماز میں میں نے جنت دیکھی اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے اور میں نے دوزخ بھی دیکھی اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد تعداد عورتوں کی دیکھی کیونکہ وہ خامت کی ناشکری کرتی ہیں اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی صحیح بخاری کتاب القصوف باب صلاۃ القصوف جماعہ حدیث نمبر ایک ہزار باون صحیح مسلم کتاب القصوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القصوف من امر والنار حدیث نمبر نو سو سات اس سے معلوم ہوا کسی محسن کے احسان فراموشی کبیرہ گناہ ہے جب کسی بندے کی احسان فراموشی کبیرہ گناہ ہے تو جو خالق کے احسان فراموشی کرتا ہے اس کا گناہ کس قدر خطرناک ہوگا اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین مولانا عبد السمد رفیقی سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے سیدہ اسما رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی سیدہ اسما رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں گئی اور عورتوں کی سب میں کھڑی ہو گئی آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہی صحیح مسلم کتاب القصوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القصوف من الجنت والنار حدیث نمبر 906 آپ کا گھبرانا اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا جب آپ اللہ کے پیارے نبی ہو کر گھبرا اٹھتے تھے تو افسوس ہے ان امتیوں پر جو ہزار ہا گناہوں کے باوجود ایسے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن لگا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر نماز پڑھی آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے صحیح مسلم کتاب القصوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القصوف من امر الجنت والنار حدیث نمبر 904 سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے یعنی عورتوں کی سب میں کھڑے کھڑے ضوف آ گیا میں نے برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا یعنی پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی صحیح بخاری کتاب القصوف باب سلاط النساء امار القصوف حدیث نمبر ایک ہزار ترپن صحیح مسلم کتاب القصوف باب ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة القصوف من امر الجنت والنار حدیث نمبر نو سو پانچ آپ نے غور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز با جماعت کا اہتمام کریں اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہوں نماز استسقا اگر کہا سالی ہو جائے بارش نہ برسے تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلیں اور ممبر بھی رکھا جائے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز یعنی استسقاء کی جگہ پہنچے سنن داود کتاب صلاة الاستسقاء باب جماع ابواب حدت الاستسقاء وتفریعها حدیث نمبر 1165 وسندہ حسن جا جامع ترمزی کتاب الجمہ بابو ماجا سلا خا حدیث نمبر پانچ سو اٹھاون امام ترمزی نے امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پانچ ایک ہزار چار سو آٹھ ایک ہزار چار سو انیس میں امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چھ سو تین میں امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چھبیس میں امام زہبی نے اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سڑسٹھ میں اسے صحیح کہا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ نکلے اور ممبر پر بیٹھے اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں میں سالی اور بر وقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ تم اسے پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے پھر فرمایا الحمد الرحیم مالک یوم الدین العالمين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے روز جزا کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اے اللہ تو سچا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں تو ہی غنی اور بے پرواہ ہے اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں ہم پر بارش برسا اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور یعنی مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سنن ابی داود کتاب ولاد الاستسقاء باب رفع الیدین فی الاستسقاء حدیث نمبر 1173 سندہ حسن امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 604 میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے اسے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک بعض صحابہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اپنا کارساز اور داتا صرف اللہ ہی کو سمجھتے تھے وہ اسی کے در کے محتاج اسی سے ڈرنے والے اور براہ راست اسی سے دعائیں مانگتے رہے قرآن مجید نے بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی ہے سورہ فاطر آیت نمبر چودہ پندرہ لہٰذا ہم گناہ گاروں کو بھی چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق صرف اللہ ہی کو اپنا کارساز اور داتا مانے اور اس سے براہ راست دعائیں مانگے یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی اطاعت کا تقاضا ہے مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استثقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں دراز کیا حتیٰ کہ آپ کی بغلیں دکھائی دی صحیح بخاری کتاب الاستسقاء باب رفع الامام فی الاستسقاء حدیث نمبر 1031 صحیح مسلم کتاب باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء حدیث نمبر 895 896 اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بلند ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء میں اٹھاتے تھے اتنے کسی اور دعا میں نہیں اٹھاتے تھے تفصیل کے لیے سنیے المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج مولانا عبد السمد رفیقی ہاتھوں دونوں کو سر سے اونچا نہ لے جائیں سنن نبی داود کتاب و صلات الاستسقاء باب رفع الیدین فی الاستسقاء حدیث نمبر 1168 وہو صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 601 602 میں اسے صحیح کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی صحیح مسلم کتاب و صلاۃ الاستسقاء باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء حدیث نمبر 896 پھر امام لوگوں کی طرف پیٹ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے اور مندرجہ ذیل دعائیں بڑی عاجزی سے رو رو کر پڑے اور سب لوگ بھی بڑے خضوع سے آبدیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگے دعائیں یہ ہیں اللہم مسقینا اللہم مسقینا اللہم مسقینا اے اللہ ہمیں پانی پلا اے اللہ ہمیں پانی پلا اے اللہ ہمیں پانی پلا صحیح بخاری کتاب الاستسقاء باب الاستسقاء فی المسجد الجامع حدیث نمبر 1013 اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اے ہمارے اللہ ہمیں پانی پلا ہم پر ایسی خوشگوار بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی جو ہماری تشنگی بجا دے ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی ہو نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان پہنچانے والی جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر لگانے والی سنن ابی داود کتاب صلاة الاستسقاء باب رفع الیدین فی الاستسقاء حدیث نمبر 1169 وسندہ حسن امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1416 میں امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے صلاة استسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر پلٹنا ہے سید سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے آپ نے اپنی پیٹ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے پھر اپنی چادر پلٹی صحیح بخاری کتاب باب کیف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ الى نمبر ایک ہزار پچیس صحیح مسلم کتاب صلاة الاستسقاء باب کتاب صلاة الاستسقاء حدیث نمبر آٹھ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا سنن نبی کتاب باب ابواب سوری الاستسقاء و حدیث نمبر 1164 وہو حدیث صحیح مسرد احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41 امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1415 میں اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے اور دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال دیا جائے سنن نبی کتاب صلاۃ الاستسقاء باب ابواب صلاۃ الاستسقاء و تفریعها حدیث نمبر 1163 وسنده صحیح امام کے ساتھ لوگ بھی اپنی چادر الٹے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اکتالیس وسن حسن ابن دقیق العید نے اسے صحیح کہا ہے الٹے ہاتھوں سے دعا کرنا اور چادر پلٹنا دراصل فعلی دعا ہے کہ اے مولا کریم اس چادر اور ہاتھوں کی طرح ہمارے حالات پلٹ دے اور قحط کو خوشحالی سے بدل دے یقیناً اس ساری کائنات کے تمام تر حالات صرف تیرے ہی اختیار میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے انہیں دو رکاتے نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قراءت کی صحیح بخاری کتاب باب الاستسقاء باب بالقراءت فی الاستسقاء حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو دو رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی جامع الترمذی کتاب الجمعہ باب جاء فی افیس الاستسقاء حدیث نمبر 558 اٹھاون سنن نبی داود کتاب صلاۃ الاستسقاء باب جماع صلاۃ الاستسقاء حدیث نمبر 1165 وسندہ حسن امام ترمزی نے امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1405 میں اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67 میں اسے صحیح کہا ہے خطبہ نماز استسقاء سے پہلے ہے صحیح ابن خزیمہ باب الخطبت قبل صلاحت الاستسقاء حدیت نمبر ایک ہزار چار سو سات امام ابن خزامہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے وسن صحیح سیدنا عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ نے نماز استسقاء بغیر اذان اور اقامت کے پڑھائی صحیح بخاری کتاب الاستسقاء باب الدعاء فی الاستسقاء قائمہ حدیث نمبر 1022 ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں اذان اور اقامت نہیں ہے